مس خان نے لکھا ہے I was so much disturb since last two days because of U P election result I prayed a lot but prayers were not accept but then I realize there is some lag at my end and after listening to Maulana sahab I am much relieved I need to improve myself Allah توفیق ادا فرمائے ہم سب مسلمانوں کو آمین دیکھیے میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہم سے اتفاق نہیں کرتے الیکشن میں دعا کرنا یہ بہت ہی زیادہ میجر ڈینجرس ہے اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں پارٹی اے جو ہے مسلم دشمن ہے پارٹی بی مسلم دوست ہے اس دعا میں شامل رہتا ہے ایک پارٹی دشمن ہے وہ نہ ہوئے دوسری پارٹی دوست سی آوے یہ میرے بہت ہی زیادہ ان اسلامک ہے ان اسلامک اس لیے ایک دیکھیے آپ ڈیموکریسی میں رہتے ہیں ڈیموکریسی میں یہی ہوگا ہمیشہ آپ کی دعاؤں کے باوجود دعا کرتے رہے تب بھی وہی ہوگا دعا سے فرق نہیں پڑے گا کہ جو میجارٹی چاہے گی وہی پارٹی آئے گی آپ اللہ کی اسکیم کو کیسے نہیں کر سکتے اللہ کی اسکیم ہے کہ وہ انسان کو آزادی دیے تو ڈیموکریسی ایکسپشن نہیں ہے یہ اللہ کی ہوئی آزادی کا کو ایکسرسائز کرنا ہے تو وہ کریں گے تو اللہ کی ہوئی آزادی کو جو ایکسرسائز کر رہے ہیں اس میں آپ یہ کہیں گے دشمن دوست ہے اور دعائیں کریں تو وہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی کبھی بھی نہیں قبول ہوگی سارے علماء اور سارے صوفیہ نکل کر آمین کہیں تب بھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ معاملہ ہے اللہ کی دیوی آزادی کو ایکسرسائز کرنے کا میں اس کو بہت ان اسلامی سمجھتا ہوں آپ کو انسان سے محبت ہونی چاہیے آپ کو ایکسپٹ کرنا چاہیے ورڈکٹ کو ڈیموکریسی میں جو ورڈکٹ ہے اس کا ایکسپٹ کیجیے یہ کیا کہ دعا کر رہے ہیں آپ یہ نہ ہے وہ ہے یہ مسلمان ہر سال ہر الیکشن کو موقف کرتے ہیں کہ پارٹی اے نہ آئے پارٹی بی آئے اور کبھی ہوتا نہیں ایسی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی مسلمانوں کی نہ ہوگی کیونکہ آپ دعائیں کریں کہ سورج میں سورج جو ہے مکہ مدینہ میں نکلے اور لندن میں نہ نکلے ایسا ہو سکتا ہے ساری دنیا کے مسلمان دعائیں کریں کہ سورج نکلے مکہ مدینہ میں واشنگٹن میں لندن نہ نکلے ایسا نہیں ہو سکتا وہ اللہ کو سب کو دینا ہے تو اللہ کی دیوی آزادی سزائی کرتے ہیں لوگ اور ڈیموکریسی کے اس میں سسٹم میں اور کوئی آتا ہے کبھی ایک بار کوئی دوسرا دوسری بار دوسری بار اس کو ایکسپٹ کیجیے ایکسپٹ کیجیے یہ ہر کے بعد دعائیں کیجیے اب پارٹی آئے وہ پارٹی ڈرائے میں اس سے سخت اختلاف ہے مجھے